بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعادیات ضبحا ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں فالموریات قدحا پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں فالمغیرات صبحا پھر صبح کو چھاپا مارتی ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعَا پھر اس وقت گرد اڑاتی ہیں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُونَ کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اور وہ اس بات سے آگاہ بھی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بے شک وہ مال سے بہت محبت کرنے والا ہے افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا بسم اللہ